عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ابو حریرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا میں نے رات کو خواب میں بادل کا ایک ٹکڑا دیکھا جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا تھا اور لوگوں کو میں نے دیکھا وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے پی رہے ہیں کسی نے زیادہ پیا اور کسی نے کم اور میں نے ایک رسی دیکھی جو آسمان سے زمین تک لٹک رہی تھی اللہ کے رسول اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ وہ رسی پکڑ کر اوپر چلے گئے پھر آپ کے بعد ایک اور شخص اسے پکڑ کر اوپر چلا گیا پھر اس کے بعد ایک اور شخص نے پکڑا اور وہ بھی اوپر چلا گیا پھر اسے ایک اور آدمی نے پکڑا تو رسی ٹوٹ گئی پھر وہ جوڑ دی گئی تو وہ بھی اوپر چلا گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کی قسم مجھے اس کی تعبیر بیان کرنے کی اجازت دیجیے آپ نے فرمایا بیان کرو ابو بکر نے کہا ابر کے ٹکڑے سے مراد اسلام ہے اور اس سے جو گھی اور شہد ٹپک رہا تھا وہ قرآن ہے اور اس کی شیرینی اور نرمی مراد ہے زیادہ اور کم پینے والے لوگوں سے مراد قرآن حاصل کرنے والے ہیں اور آسمان سے زمین تک لٹکنے والی اس رسی سے مراد حق ہے جس پر آپ قائم ہیں آپ اسے پکڑے ہوئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر اٹھا لے گا پھر اس کے بعد ایک اور آدمی پکڑے گا اور وہ بھی پکڑ کر اوپر چڑھ جائے گا اس کے بعد ایک اور آدمی پکڑے گا تو وہ بھی پکڑ کر اوپر چڑھ جائے گا پھر اس کے بعد ایک تیسرا آدمی پکڑے گا تو رسی ٹوٹ جائے گی پھر اس کے لیے جوڑ دی جائے گی اور وہ بھی چڑھ جائے گا اللہ کے رسول بتائیے میں نے صحیح بیان کیا یا غلط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کچھ صحیح بیان کیا اور کچھ غلط ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان میں قسم دیتا ہوں آپ بتائیے میں نے کیا غلطی کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم نہ دلاؤ جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار دو سو ترانوے یہ حدیث صحیح ہے